اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون وَإِنَّهُ اور بلا شبہ یہ قرآن مجید تنزیل رب العالمین جہان والوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے نزل بہر روح بہر و الامین وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلا شبہ یہ قرآن مجید جہان والوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے نزل بہر روح الامین اس کو یعنی قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام جو امانت والا فرشتہ ہے وہ لے کے آیا ہے علا قلب کل تکون المنظرین اے نبی آپ کے دل کے اوپر لے کر آیا ہے نازل کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے سے تبلیغ کریں ڈرائیں بلسان عربی مبین یہ قرآن مجید واضح فصاحت و بلاغت والی عربی زبان میں نازل ہوا ہے وہ ان لفی زبر الاولین اور یہ قرآن مجید پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اونم یکم آیتن کیا یہ ان پہلے والے امم سابقہ والے مذہب والوں کے لیے یہ نشانی کے طور پر بات کافی نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے ولو نزل نہ ہو الْآجَمِينَ بازل اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی غیر عربی پر نازل کرتے اور وہ غیر عربی شخص پیغمبر اس قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پڑھتا تلاوت کرتا تو لوگ نہ مانتے کہ یہ تو عربی نہیں ہے اسی طرح ہم نے داخل کر دیا ہے انکار مجرمین کے دلوں میں ناراضگی کی وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے تب مانیں گے تو فائدہ کیا فیاتیہم بغتتم وہم لا یشعرون اچانک ان مجرمین کے اوپر جب عذاب آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو پھر اس وقت فیقولو حل نحن منظرون وہ کہنے لگیں گے کہ اوہو ہمیں تو فرصت ہی نہیں دی گئی مولت ہی نہیں دی گئی افب عذابنا یاستاجلون حکم ہوگا کہ ہمارے عذاب کے بارے میں ہی تو یہ لوگ جلدی طلب کرتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا تو اب آ گیا ہے تھا کیا نبی آپ نے غور کیا ہم نے ان کو سالہ سال فائدہ دیا زندگی دی اس میں نعمتیں حاصل کرتے رہے سم مجا ماں کانو یو آدو پھر آگے ان کے پاس وہی کچھ جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ما ما اغنا کانو یمتعون جن زندگی کے ساز و سامان میں یہ فائدہ اٹھا رہے تھے آج یہ ساز و سامان ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا فائدہ نہیں دے گا من کریت اللہ لہا منظرون ہم نے کوئی بستی ایسی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس بستی پر پہلے پیغمبر آتے ہیں اس کو ان کو سمجھاتے ہیں ڈراتے ہیں وہ لوگ نہیں مانتے پھر عذاب آتا ہے ذکر یہ یاد دہانی کے طور پر پیغمبر آتے ہیں ہما کننا ظالمین ہم ظالم نہیں ہیں کہ ویسے ہی لوگوں کو عذاب دے دیں پہلے ان کی طرح پیغمبر آتے ہیں یہ سورہ شعراء کا آخری رکوع ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس پورے رکوع میں قرآن مجید کے فضیلت اور اس کے عربی زبان ہونے کے لحاظ سے فصیح و بلیغ ہونے کے لحاظ سے اور دیگر کتابوں میں اس کا ذکر ہونے کے اعتبار سے قرآن کی گویا کہ جامع مان فضیلت بیان کی اس سورہ شعراء کے آخری رقوع میں سب سے پہلی عید فرمایا کہ وہ لطن ذیل و رب العالمین قرآن مجید کو رب العالمین نے نازل کیا ہے یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے اور اس پر قرآن مجید نے مختلف طریقے سے قرآن کی صداقت پر بات کی ہے کہ اگر یہ کسی انسانی کلام کا حصہ ہے تو تم بھی عرب ہو پھر اس سے ایسا قرآن مجید لے آؤ تو کوئی نہیں لا سکے ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکے کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے انسانی کلام نہیں ہے رہی بات نظر بہر روح الامین اللہ تعالیٰ سے جو یہ بل ہو قرآن مجید لوح محفوظ عرش کے پاس یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کبھی بڑی صورت کبھی چھوٹی لے کر آتے رہے جبرائیل علیہ السلام اللہ قلبک لتکون من المنظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کے دل کے اوپر نازل کیا ہے قرآن مجید دل پر جو چیز آ جاتی ہے نا وہ اتنا جلدی نکلتی نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کو ارادتاً ہی کوئی پروگرام بنایا جائے تو دل سے چیز نکلتی ہے ویسے نہیں نکلتی دل اور دماغ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اس دونوں تعلق سے جو ایک چیز تیسری چیز سامنے آتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں عقل کا کوئی علیحدہ سے وجود نہیں ہوتا کہتے نا فلانے کی عقل کو نہیں عقل ایک سمجھ کا نام ہے یہ دل اور دماغ کے آپس کے تعلق سے جو فراست اور سمجھ کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اس کو عقل کہتے ہیں جب وہ دل اور دماغ دونوں برابر کام کر رہے ہوں تو عقل دل کے جب دماغ دل کے جب تابع ہو تو عقل راہ راست پر ہوتی ہے اور اگر دل دماغ کے تابع کیا جائے تو غلطی بن جاتی ہے غلط ہو جاتا ہے راستہ دماغ کو دل کے تابع بنایا جائے تو نظام صحیح چلتا ہے دل حتی الامکان غلطی کی طرف گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے کسی پر زیادتی کر دیتا ہے زیادتی کر دیتا ہے تو وہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا جی وہ پھر جب تنہائی میں جاتا ہے تو دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یہ یہ دل ملامت کرتا ہے جس کو قرآن مجید نے نفس لبامہ کہا ہے ملامت کرنے والا دن یہ دوستو نیکی کی بات ہوتی ہے جو شخص جتنا نیک ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی ذرا ذرا چیز کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے یہ بات کی غلط تو نہیں کہہ دی اس کو ہمارے استاد مولانا تقی صاحب سے لوہم جو ایک عرصے تک سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں اب بھی جو میزان بینک وغیرہ وہ انہی کی نگرانی میں جو اسلامی بینک ہے دور حدیث کے سبق میں حاضری لگائی تو ایک شخص ایک طلب علم نہیں تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ والا بندہ جو یہاں بیٹھتا ہے وہ والا بندہ جو یہاں بیٹھتا ہے استاد کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہا کون سا بندہ ادھر بیٹھتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا تو تھوڑی دیر کہتے ہیں ہاں ہاں وہ جو مجھول سا ہے مطلب ایسے چپ چاپ سا بیٹھا رہتا ہے وہ تو دوسرے دن وہ بندہ وہ طلب علم آ گیا حاضری لگائی تو اب کوئی لفظ ایسا مجھول کوئی لفظ ایسا نہیں ہے مجھول کا مطلب ہوتا ہے گم سم چپ چاپ کر کے بیٹھا رہنا تو استاد کہنے لگے کہ بھائی کا لاب کی غیر موجودگی میں ہم نے آپ کو مجھول کہہ دیا تھا یا معاف کر دو یا ہمیں مجھول کہہ دو یعنی جو بندہ جتنا نیک ہوتا ہے اس کو اپنے ہر جملے کے اوپر نا نظر ہوتی ہے کہ گناہ تو نہیں ہو گیا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو گئی کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی یہ نفس لوامہ جب دل میں نیکی ہوتی ہے تو جس بندے سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ علیحدہ جب بیٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کئی افسر ماشاءاللہ بڑے اچھے وہ سوچتے ہیں جی میں نے آج دن کو اپنے ملازم کو یہ لفظ کہہ دیا تھا یہ غلط تو نہیں ہو گیا یہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا یہ دیکھو ایمانی مقام ہے کوئی سارا دن گالیاں نکالتے رہتے ہیں تو ان کے احساس نہیں ہوتا کیونکہ دل بجھا ہوا ہوتا ہے وہ تاریخ ہو چکا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ دل اصل ہے دماغ تابع ہونا چاہیے ان دونوں کے آپس میں کنیکشن کا نام جو ہے اس سے جو فراست پیدا ہوتی ہے وہ عقل ہے عقل سلیم ہوتی ہے جب دماغ دل کے تابع ہو عقل غیر سلیم ہو جاتی ہے جب دل دماغ کے تابع ہو کیونکہ یہ دونوں آپس میں مقابلے کی صورت ہے کہ روحانیت کا تعلق دل سے ہے اور خواہش کا بری خواہش کا تعلق نفس سے پیٹ سے ہے یہی وجہ ہے نا بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے مرغن کھانے اعلیٰ کھانا کھاتا ہے نا وہ خواہش نفس زیادہ جوان ہو جاتی ہے وہ روزے رکھنے کا حکم ہے نا قرآن نے فرمایا یا یو لذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تب یہ کھانے پینے سے منع کیا روزے رکھنا فرض کیا کیوں تاکہ تمہاری خواہش نفس مغلوب ہو تم پرہیزگار بن جاؤ تو میں بھی ساتھ تعلق ہے خواہش نفس کا اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے زیادہ رج کے نہیں کھانا چاہیے پھر غالب آ جاتی ہے خواہشات نفس تو جب اندر نیک ہوتا ہے دل غالب ہوتا ہے دماغ اس کے تابع ہوتا ہے پھر اس کے آپس میں تعلق کے ساتھ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں وہ صحیح کام کرتی ہے تو انبیاء علیہ السلام پر جو بات اصل سمجھانی ہے جو وہی نازل ہوتی ہے قلب دل کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ نقش ہو جاتی ہے دل میں جو چیز آتی ہے وہ نہیں بھولتی دماغ میں نسیان اور یہ چیز ہوتی رہتی ہے وغیرہ دماغ دونوں کا وہ مقابلے میں رہتا ہے پھر اس لیے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے حافظہ اچھا ہوتا ہے بندہ جب نیک ہو غیر والی چیزیں درمیان میں دل میں نہ ہو حافظہ کم ہوتا ہے بات یاد رہتی ہے پہلے پارے میں فرمایا کل من کان عدو ہوں نزل ہوں آلہ قلب کب ازم اللہ نبی جبرائیل علیہ السلام میری طرف سے وہی لے کے آتے ہیں اللہ کے حکم سے میری طرف سے وہی لے کے آتے ہیں اعلیٰ کل آپ کے دل پر یہاں بھی یہی فرمایا اور اس جگہ میں سورہ شہرا کے آخری رقوق کی بات آج ہو رہی ہے یہاں بھی فرمایا کہ روح الامین من اے نبی آپ کے دل پر ہم قرآن مجید نازل کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو ڈرائیں اور ایک مبلغ اسلام کا کام ہی یہی ہوتا ہے انذار ابشار بھائی اچھے کام کر رہے ہیں بشارت دینی ہے بھائی اچھے کام ہے یہ فضیلت ہے اس کا یہ ثواب ہے اور کوئی برا کام کر رہا ہے تو عالم دین کا مبلے کام ہوتا ہے انصار ڈرانا بھائی ان برے کاموں سے بچو اللہ ناراض ہوتا ہے اپنا بھی نظام سارا خراب ہوتا ہے جو گناہ کے کام ہیں جن سے شریعت نے منع کیا منع کیا ان پر گناہ تو ہوتا ہی ہے اللہ ناراض تو ہوتا ہے کے رسول ناراض ہے سزا ہے اگر توبہ کے بغیر چلا گیا لیکن تمام گناہ کے کام میں انسان کی ظاہری زندگی کا سکون آرام اور صحت بھی خراب ہوتی ہے وہ دیکھتے نہیں آپ سنتے نہیں وہ جی کچی شراب پی گئے تو وہ سینکڑوں کے سینکڑوں سو گئے وہ ضروری پینا ضروری ضروری بھائی یہ غلط چیز ہے کسی مذہب میں جائز نہیں ہے جو چیز اسلام نے منع کی ہے بھلے وہ تھوڑی سی منع ہو مکرو ہے حرام ہے وہ سب انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں وہ اللہ کے ہاں، کو چیزیں کیا ضرورت ہے وہ ان کا کوئی اور مقصد ہے کوئی چیز مقصد کے بغیر پیدا نہیں کوئی کوئی فضا میں زہریلی گیس کھینچ رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی اس طرح کر رہے ہیں تو بات جو چیز بھی منع ہے شریعت میں حرام ہے وہ اس انسان کی زہری صحت کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور روحانی اعتبار سے بھی غلط ہے تو فرمایا کہ لتکونا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں تو میں کہا مبلغ اور تبلیغ والے کا کام ہوتا ہے بشارت دینا اچھا کام کرنے والے کے لیے خوشخبری سنانا اور جو بندے غلط کام کرتے ہیں نماز میں سوچتا ہے فلاں تو ڈرانا بھائی دیکھو اللہ ناراض ہوتا ہے بلسان عربی کی یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت سے بھرپور عربی زبان میں نازل ہوا ہے لہٰذا کوئی اگر یہ کہنے لگ جائے کہ جی الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے تمام تعریفیں جہان والے کے رب کی ہیں تو میں الحمدللہ رب العالمین نماز میں نہیں پڑھتا ہوں بلکہ یہ کہہ دیتا ہوں تمام جہانوں کا جو رب ہے وہ تعریف والا ہے بڑا مہربان ہے بڑا رحیم ہے تو قرآن کا ترجمہ ہی ہو رہا ہے نا عربی زبان کا ترجمہ ہو رہا ہے عربی نہیں آتی اس کو تو وہ نماز میں عربی زبان کا ترجمہ پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ لازم ہے عربی اور ان پہلی کتابوں میں بھی ہے تمام کتابیں تمام پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے رہے سناتے رہے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے جو امام الانبیاء ہوگا خاتم الانبیاء ہوگا تو پہلی کتاب کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اب یہود کو بات نہ ماننا یہ ان کی گویا کہ اپنی بدقسمتی ہے کہ اولم علماء قرآن کہتا ہے یہود کے کو سمجھنا چاہیے یہ اپنی کتابیں نہیں جانتے ان کی کتابوں میں ہمارے پیغمبر کا ذکر موجود ہے آخری پیغمبر کا انہیں لوگوں کو بتانا چاہیے پہلے تو یہ بتاتے تھے جو قرآن مجید نے پہلے پارے میں فرمایا کہ یہ دعائیں کرتے تھے بنو قرضہ بنو نذیر مدینہ انہوں نے جو بات ہے وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ پاک اس نبی آخر الزما کا واسطہ دے کے آپ سے دعا کرتے ہیں جو ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہے آپ اس کو آخر میں بھیجیں گے اس کے صدقے ہمیں ان لوگوں کے ظلم سے بچا یوں کہتے تھے فرمایا جا فلما جا ہوں مارا ہوں جب وہ پیغمبر نبی آخر الزما آ گیا تو کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ تو یہ نہیں ہو سکتا وہ کیوں حالانکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ پیغمبر ہے جن یعنی کے مقدر میں تھا ایمان نصیب ہو گیا فرمایا کہ علماء بنی اسرائیل کو پتہ ہے کہ یہ نبی آخر زماں یہ قرآن مجید کتاب ہے اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی پر اجمی پر نازل کرتے وہ غیر عربی شخص ہے لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا تو یہ سارے عرب کہتے کہ دیکھو جی ہم عربی ہیں تو اللہ نے غیر عربی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہم نے عربی کو ہاں؟ ہے اللہ نے انہی میں سے نبی آخر الزما بھیجا تاکہ یہ اشکال ہی نہ ہو سکے کہ غیر لوگ آ کے یہاں عرب عربی غیر عربی پیغمبر بنا دیے گئے فرمایا جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا حد درمی کرتے ہیں ہمارے پیغمبر کی استضاع کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کے دلوں میں انکار ٹھوس دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جب نہیں مانتے اور ضد کرتے ہو پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور ان سے توفیق اسلام کی سلب کر دیتے ہیں کرانے کا سلکنا ہو فی قلوب المجرمین ٹھوس دیتے ہیں پھر ان مجرمین کے دلوں میں انکار کو کہ کیوں نہیں قدر کی تم نے ہمارے پیغمبر کی اور اسلام کی بات آپ کے سامنے بار بار ہوتی رہی اور انکار کرتے رہے پھر ہم ناراض جاتے ہیں اور اللہ ناراضگی سے بچائے کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ غلط ہے تو پھر انسان کیسے صحیح ہو سکتا ہے لا نبی ہی ایمان نہیں لائیں گے اچانک عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے اے نبی دیکھتے نہیں آپ کہ یہ اتنے عرصے سے زندہ ہیں تمام نعمتیں حاصل کر رہے ہیں تو جب ہمارا عذاب آئے گا تو ان کے یہ مضبوط گھر یا یہ فلاں یا یہ نعمتیں یا ان کی بڑی پارٹی یا ان کی چودراہٹ کیا ان کو ہمارے عذاب سے بچا لے گی نہیں کوئی چیز بھی نہیں بچا سکتی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی چیز وہ توبہ ہے عنابت اللہ ہے رجوع اللہ ہے توبہ استفار اور ایمان ہے اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو فرمایا کہ ہم کسی بستی کو لوگوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر ان کی طرف پہلے پیغمبر جاتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے بات مکمل ہو جاتی ہے پھر بھی وہ جب نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے یہ نصیحت ہے بار بار ہم سمجھاتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے اللہ سمجھ نصیحت